ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک تنزل اور ارتقاء کے مراحل آڈیو بک بائی مکتبہ اسلامیہ خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے مصنف ڈاکٹر اسرار احمد علیہ الرحمہ تقدیم محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا تحریر کردہ زیر نظر مضمون فلسفہ و حکمت کے نہایت تقیق اور اعلیٰ ترین مباحث پر مشتمل ہے حقیقت انسان کے عنوان سے ایک نہایت قیمتی تحریر آج سے قریب پندرہ برس قبل محترم ڈاکٹر صاحب کے قلم سے نکلی تھی جو اب زندگی موت اور انسان نامی کتابچے میں شامل ہے اس کا دوسرا حصہ جس سے در حقیقت نہایت دقیق علمی مباحث کا آغاز ہوا بعد ازاں حکمت قرآن باپت مارچ اپریل انیس سو پچاسی عیسوی میں شائع ہوا تھا تاہم یہ مضمون گزشتہ چودہ سال سے ادھورا اور نامکمل تھا بھرپور دعوتی و تحریکی مصروفیات کے باعث وہ ضروری فراغت میسر نہ آ سکی تھی جو ایسے غامز مضامین کی تحریر کے لیے ناگزیر ہوتی ہے بہرکیف بحمد اللہ حال ہی میں محترم ڈاکٹر صاحب نے اس مضمون کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے ربط کلام کے پیش نظر اس تازہ تحریر کے ساتھ جو مذکورہ مضمون کی تیسری قسط کی حیثیت رکھتی ہے سابقہ قسط کو بھی شامل اشاعت کیا جا رہا ہے نازم نشر و اشاعت هو اللہ الخالق البارئ المصور الحشر آیت نمبر چوبیس وہ اللہ ہے پیدا کرنے والا نکال کھڑا کرنے والا سورت گری کرنے والا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فيكون سورہ یاسین آیت نمبر بیاسی اس کے امر کی شان تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو بس یہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اللہ لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین صورت العراف آیت نمبر چون آگاہ ہو جاؤ کہ اسی کے ہیں خلق اور امر دونوں بڑی برکت والا ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا اللہ خلق فسوا والذی قدر فہدا صورت العلیٰ آیت نمبر دو سے تین جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا اور جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر راہ معین کی هو الذي رسوله بالهدى الحق ليظهره على الدين كله سورة الطبہ آیت نمبر 33 سورة الفتح آیت نمبر 28 سورة الصف آیت نمبر 9 وہی اللہ تو ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوب سے امکان کا سفر یہ تو سب جانتے ہیں کہ صرف ذات باری تعالی واجب الوجود ہے اور قدیم ہے جبکہ کل قون و مکان اور انسان سمیت جملہ مخلوقات و موجودات ممکن اور حادث ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وجوب سے امکان اور قدم سے حدوث کا سفر کیسے اور کن مراحل سے گزر کرتا ہوا اور آیا اس طویل سفر میں تنزل ہی تنزل ہے یا کوئی مرحلہ ارتقا بھی آیا ہے اس مشکل بلکہ تقریباً لائق مسئلے کا ایک حل تو قدیم منطق اور فلسفے کے ماہرین نے کیا کہ واجب سے ممکن اور قدیم سے حادث کے مابین عقول اشرح اور نوح افلاق تصنیف کر ڈالے جن کے لیے کوئی دلیل نہ تجرباتی علم ہے نہ وہی آسمانی میں اسی طرح بعض متوسف المزاج بزرگوں نے مرتبہ احدیت و واحدیت وغیرہ کے حوالے سے تنزلات ستہ تجویز کیے لیکن ان کے لیے بھی کوئی سریح اساس نہ عقل میں ہے نہ نقل میں خود وہی آسمانی نے بھی اس کے ضمن میں نہ تفصیلی بحث کی ہے نہ سراحت سے کام لیا بلکہ صرف اشارات پر اکتفا کیا اس لیے کہ اس کا اصل مقصد ہدایت اور سرات مستقیم کی وضاحت ہے اور اس کے ضمن میں بھی اس نے عوام کی ضروریات اور ان کے فہم و شعور کی سطح کو زیادہ پیش نظر رکھا ہے اور دقیق حقائق و معارف کے اجمالی اشاروں پر اتفاق کیا ہے عاقل اشارہ کافی است البتہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ مصداق وہ علم الاسما جو آدم علیہ السلام کو ابتدائی میں عطا کر دیا گیا تھا اور اس طرح گویا نوع انسانی میں بالقوہ پوٹنشلی شلی کر دیا گیا تھا ظہور و بروز کی بے شمار منزلوں سے گزر کر اب اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ تخلیق اور تصویح کی تحقیق و تفتیش سے بڑھ کر تکمین یا ایجاد و ابدا کے در پر دستک دے سلسلہ تنزلات کا مرحلہ اول اور اس سے متعلق اصطلاحات قرآنی وحی آسمانی تکوین یا ایجاد و ابدا کی اساس اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کو قرار دیتی ہے بفہوائے آیت قرآنیہ نمبر ایک وَإِذَا قَضَى عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُمْ فَيَكُونَ سورة البقرہ آیت نمبر 117 نمبر دو اِذَا قَضَى عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُمْ فَيَكُونَ سورة العال عمران آیت نمبر 47 نمبر تین سبحانه اذا قضى عمرا فانما يقول له كن فيكون سورة المریم آیت نمبر 35 نمبر چار فَإِذَا قَضَى عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کن فیقن صورت المومن آیت نمبر اڑسٹھ یہ چاروں آیات تو تقریباً ہم مانا ہے اور ان سب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا بس یہ کہنا کفایت کرتا ہے کہ کن اور وہ ہو جاتی ہے البتہ دو مزید آیات میں ذرا اتناب کا انداز ہے ان نما کن فیکون نمبر پانچ انما قولنا اذا ان سورۃ لہو کن نمبر چالیس جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے بس ہمارا یہ کہنا ہی کافی ہوتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے نمبر انما اذا اراد شيئا ان يقول له کن فيكون سورۃ الیاسین آیت نمبر بیاسی اس کے عمر کی شان تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو بس یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم جہاں اللہ تعالیٰ کے فرامین و فرمودات عوامر و احکام نوامس و قوانین اور فیصلوں اور طے شدہ امور کو کلمات سے تعبیر کرتا ہے وہاں مندرجہ ذیل دو آیات میں اس کا پورا امکان موجود ہے کہ کلمات ربی اور کلمات اللہ کے لا تعداد ہونے سے مراد جہاں اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کا لامحدود ہونا ہو وہاں اس کی مخلوقات کا لا لاقس ہونا بھی ہو اس لیے کہ فی الواقع اس کی مخلوقات ہی اس کے کمال علم کمال حکمت کمال قدرت کی نشانیاں یعنی آیات ہیں اس معنی میں گویا ہر مخلوق اللہ کے ایک کلمہ کن کا ظہور ہے نمبر ایک اللہ کلیمات کلیمات ربی وینا بی سورة القحف آیت نمبر 109 کہہ دو کہ میرے پروردگار کے کلمات کے لیے اگر سمندر روشنائی بن جائے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں خواہ اس جیسا ایک اور سمندر لے آئے مدد کے لیے نمبر دو ولو ان ما فی الارض من شجرت اقلام والبحر يمده من بعده سبعت ابحر ما نفدت کلمات اللہ سورة اللقمان آیت نمبر ستائیس اور اگر زمین کے کل درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی کا کام دے اور اس کے بعد ساتھ سمندر اور ہو مدد کے لیے تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے مندرجو بالا آیت کے عمومی اسلوب سے قطع نظر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی جملہ مخلوقات و ایجادات میں سے تعین کے ساتھ صرف حضرت مسیح علیہ السلام کو کلمت اللہ قرار دیا گیا ہے جیسے سورہ آل عمران کی آیت تیس میں حضرت زکریہ علیہ السلام کو حضرت علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری کے ضمن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مصدقم بکلمت من اللہ قرار دیا گیا ہے اور ذرا آگے چل کر آیت پینتالیس میں حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت مسیح علیہ السلام کی بشارت کے ذمن میں ان اللہ بشر بکلمت منہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ سورہ نساء کی آیت ایک سو اکہتر میں فرمایا گیا ہے المسیح عیسی سب مریم رسول اللہ و کلیمت القا اللہ مریم بے شک مسیح یعنی مریم کا بیٹا عیسیٰ اللہ کا رسول ہے اور اس کا کلمہ جو القا فرمایا اس نے مریم کی جانب اس کا سبب بظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر شے کی تخلیق اور تصویہ کے ساتھ ساتھ تقدیر اور ہدایت کا سلسلہ بھی قائم فرما دیتا ہے اسم ربک الاعلى الذي خلق والذي قدر سورة الاعلى آیت ایک تین تصویح کرو اپنے اس رب کی جو سب سے بالا و برتر ہے جس نے بنایا پھر سمارا جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر راہ معین کی یعنی تقدیر و ہدایت ہے جو جمادات کی سطح پر قوانین طبعیہ یعنی فزیکل لاز اور لاز آف دا نیچر کی شکل اختیار کرتی ہے نباتات کے معاملے میں خالص طبعی قوانین پر حیاتیاتی قوانین بایولوجیکل لاز کا اضافہ ہوتا ہے مزید آگے چل کر حیوانات کے ضمن میں ان دونوں اقسام کے قوانین پر جبلی قوانین انسٹنکٹس کا اضافہ ہوتا ہے اور انسان کے معاملے میں ان تینوں پر اضافہ ہوتا ہے استدلال قوانین رولز آف لاجک کا جس سے بالا تر سطح صرف وہی ربانی کی ہے تو جملہ مخلوقات کے معاملے میں جہاں تک معاملہ ان قوانین کے تحت چلتا رہے اللہ تعالیٰ کے کسی اضافی امر ان کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جہاں ان میں کوئی تبدیلی مطلوب ہو یعنی عمومی سلسلہ اسباب و نتائج کاز اینڈ افیکٹ یا عادی قانون کو توڑ کر اللہ اپنی کسی مشیت خصوصی کو ظاہر فرمانا چاہے چنانچہ اسی کو خر کے عادت یا معجزے سے تعبیر کیا جاتا ہے تو ایک نئے امر کن کی ضرورت ہوتی ہے یا جب عام اسباب عادیہ کی کسی کڑی کو حذف کرنا ہو تو ایک اضافی کلمہ کن اس کڑی کی جگہ لیتا ہے چنانچہ یہ ہے وہ صورت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں پیش آئی کہ انسانی سلسلے تناسل جو عام طبعی اور حیاتیاتی قوانین کے مطابق مرد اور عورت کے نطفہ امشاج سے شروع ہوتا ہے جناب علیہ السلام کے معاملے میں اس قدر بدل گیا کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش بن باپ کے ہوئی گویا ایک کڑی حسف ہو گئی اور اللہ کے ایک کلمہ کن نے ایک کڑی کی جگہ لے لی چنانچہ وہ کلمت من اللہ یا کلمت منہ یا کلمتہ قرار پائے یہ بات متکلمین کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے اسی بنا پر علامہ اقبال نے قرآن حکیم کو مثل حق قرار دیا ہے مثل حق پنہاؤ ہم پیداستہ پائند او اور صفات باری تعالی کے بارے میں یہ بھی بدیہی اور متفق علیہ ہے کہ وہ ذات خداوندی کے مانند اطلاع کی شان کی حامل ہے رہی ذات اور صفات کی باہمی نسبت یعنی علامہ اقبال کے الفاظ میں ہے صفات ذات حق حق سے جدایا عین ذات تو اس تقریباً یخل المسئلے کا حل بھی لا عین ولا غیر ان کے سوا اور کچھ نہیں خواہ یہ بظاہر کتنا ہی محبل نظر آئے لہذا ذات باری تعالیٰ کا وہ کلمہ کن بھی جو موجودہ کون و مکان کے کل سلسلے تکمین و تخلیق کا نقطۂ آغاز بنا ابتدا میں لازمن مطلق و لامحدود اور و کم کے جملہ تصورات سے ماورہ تھا البتہ اسی کلمہ کن نے تنزلات کی منزلیں طے کرنی شروع کی جن کے ذریعے وجوب سے امکان اور قدم سے حدوث کی جانب سفر شروع ہوا گویا تنزلات کی نسبت ذات باری کی جانب نہیں اس کلمہ کن کی جانب ہے یہی وجہ ہے کہ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے کل کون و مکان اور جملہ موجودات و مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے اجلال سے تعبیر فرمایا ہے اس مرحلے پر یوحنا کی انجل کے ابتدائی چند جملے بہت دلچسپی کا باعث ہوں گے اگرچہ صاف نظر آتا ہے کہ وہ وہی ربانی کی بجائے کسی فلسفیانہ اور متکلمانہ ذوق کے حامل انسان کے ذہن سے نکلے ہیں ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی یوہنا باب اول ایک قرآن حکیم کی اساسی اصطلاحات میں کلمہ ہی کی طرح جامع اور گھمبیر اصطلاح امر کی بھی ہے بنیادی طور پر یہ قرآن مجید کے چند نہایت کثیر الاستعمال الفاظ میں سے ہے چنانچہ لفظ امر کہیں مسئلہ یا معاملہ کے معاملہ میں کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے کہیں حکم یا فیصلہ کا مفہوم ادا کرتا ہے کہیں اختیار اور قدرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کہیں اردو زبان کے کثیر المفہوم لفظ بات کے معنی میں آتا ہے اور ان جملہ مفاہیم کے علاوہ اس کا ایک خاص اصطلاحی مفہوم بھی ہے جس کے اعتبار سے یہ خلق کا مقابل یا کم از کم مغیر ضرور ہے چنانچہ سورہ آراف کی آیت چون میں جہاں واو عطف نے خلق اور امر کو اللہ کی ملکیت مطلقہ یا اختیار مطلق کے تحت جمع کر دیا ہے وہاں ان دونوں کے مابین نسبت مغیرت بھی قائم کر دی ہے اللہ لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین سورة العراف آیت نمبر چون آگاہ ہو جاؤ کہ اسی کے ہیں خلق اور امر دونوں بڑی برکت والا ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا اس امر کے بارے میں دو باتیں نہایت اہم اور لائق توجہ ہیں ایک یہ کہ قرآن حکیم کی جن آیات میں کن فیا کی تکوینی شان کا بیان ہوا ہے ان سب میں بلا استثنا ہی کا لفظ آیا ہے خل کا لفظ کسی ایک جگہ بھی استعمال نہیں ہوا یعنی یہ انداز کسی ایک جگہ بھی نہیں ملتا کہ اذا عرضنا ان نخلق فانما نقول له اور قرآن کے مقام رفیع سے یہ بات بہت فرو ہے کہ اسے محض ایک اتفاق مانا جائے بقول غالب گنجی نے معنی کا تلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کی غالب میرے اشعار میں آوے اور زیر ہر ہر لفظ غالب چیدہ ام دوسرے یہ کہ اس کا ایک نہایت گہرا اور قریبی تعلق لفظ روح کے ساتھ ہے آیات قرآنی نمبر ایک ویس علوم روح کل روح عمر ربی صورت البنی اسرائیل آیت نمبر پچاسی اور وہ تم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے نمبر دو ينزل الملائكة بالروح من عمره على من يشاء من عباده سورة النحل آیت نمبر دو وہ فرشتوں کو اپنے امر کی روح کے ساتھ اتارتا ہے اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے نمبر تین یلق روح من على من يشاء من عباده سورة المومن آیت نمبر پندرہ وہ ڈالتا ہے روح جو اس کے عمر میں سے ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نمبر چار وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا سورة الشورى آیت نمبر باون اور اس طرح ہم نے تمہاری طرف بھی وہی کی ہے ایک روح اپنے عمر میں سے ان آیات مبارکہ میں سے دوسری اور تیسری آیات میں الروح من امرحی سے مراد مرادبی اتفاق مطلقاً وہی نبوت ہے چوتھی آیت میں معین طور پر وہی قرآنی کا ذکر ہے پہلی آیت میں بھی بعض حضرات کے نزدیک مراد وہی قرآنی ہی ہے لیکن جمہور کے نزدیک اس سے مراد روح انسانی ہے بہرحال سر دست اصل قابل توجہ معاملہ روح اور امر کے مابین قریبی رشتے اور تعلق کا ہے اب اگر قرآن حکیم میں لفظ روح کے دوسرے استعمالات و اطلاقات پر غور کیا جائے تو جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے نمبر ایک چار مقامات صورت البقرہ آیت نمبر ستاسی اور آیت نمبر دو سو ترپن صورت المائدہ آیت نمبر ایک سو دس صورت النحل آیت نمبر ایک سو دو پر روح القدس کے الفاظ وارد ہوئے ہیں اور ایک مقام صورت الشعراء آیت نمبر ایک سو ترانوے پر الروح الامین کے الفاظ آئے ہیں اور ان تمام مقامات پر مراد غالب اکثریت کے نزدیک حضرت جبریل علیہ السلام ہیں نمبر دو دو مقامات صورت المعارج آیت نمبر چار اور صورت القدر آیت نمبر چار پر الملائکت و روح کے الفاظ آئے ہیں اور ایک مقام صورت النبا آیت نمبر اڑتیس پر الروح والملائکتو کے اور اگرچہ رائے اور بھی پائی جاتی ہیں لیکن جمہور کے نزدیک یہ عام پر خاص یا خاص پر عام کے عطف کا معاملہ ہے اور عروف سے مراد ان مقامات پر بھی حضرت جبریل علیہ السلام ہی ہے دوسرے نمبر پر رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے ارواح انسانیہ یا وہ عظیم ترین فرشتہ جو گویا ارواح انسانیہ کا مخزن ہے نمبر تین سورہ مجادلہ آیت نمبر بائیس میں مومنین صادقین کے لیے اللہ تعالیٰ کی تائید کے منہ کے الفاظ آئے ہیں جس سے مراد ہے اللہ کی غیبی مدد جو جیسا کہ قرآن حکیم کے دوسرے مقامات جیسے سورہ انفال آیت نمبر بارہ اور سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چوبیس تا آیت نمبر ایک سو پچیس سے معلوم ہوتا ہے اکثر ملائکہ ہی کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے نمبر چار اپنی ذات مبارکہ کی جانب اضافت کی نسبت کے ساتھ لفظ روح کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں چھ مقامات پر استعمال فرمایا ہے تین بار تخلیق انسانی کے ضمن میں کی تخلیق اور تصویہ کے مراحل کی تکمیل کے بعد اس میں اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا صورت السجدہ آیت نمبر نو نوت الحجر آیت نمبر انتیس اور آیت نمبر بہتر اور تین ہی بار حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر میں جن میں سے دو مقامات صورت الانبیاء آیت نمبر اکاون اور صورت التحریم آیت نمبر بارہ پر حضرت صدیقہ علیہ السلام کے بطن میں حضرت مسیح علیہ السلام کے استقرار حمل کے ضمن میں فرمایا گیا کہ ہم نے اپنی روح میں سے پھونکا اور ایک مقام صورت المریم آیت نمبر سترہ پر بائیں طور کی جو فرشتہ انہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے بھیجا گیا تھا اسے روحنا ہماری روح سے تعبیر فرمایا گیا نمبر پانچ آخری اور موضوع زیر بحث کے اعتبار سے اہم ترین یہ سورہ نساء کی آیت ایک سو اکہتر میں جہاں حضرت مسیح علیہ السلام کو کلمہ سے تعبیر فرمایا گیا وہاں روح منہ بھی قرار دیا گیا اس تفصیل سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن اس کے امر اور لفظ روح کے مابین بڑا قریبی رشتہ و تعلق ہے اور ملائکہ ارواح انسانیہ اور وہی کم و بیش ایک ہی قبیل کی حقیقتیں ہیں ملائکہ ارواح انسانیہ اور وہی کے باہمی قرب اور ذاتی باری و تعالی سے ان کے قریبی تعلق کو ظاہر کرنے والا ایک مزید لفظ نور ہے چنانچہ نمبر ایک یہ حقیقت تو اظہر من الشمس ہے کہ قرآن حکیم وہی کو نور قرار دیتا ہے جیسے سورہ معدہ کی آیت چوالیس چھیالیس میں تورات اور انجل دونوں کو ہدم و نور سے تعبیر فرمایا گیا اور سورہ انعام کی آیت اکانوے میں تورات کے لیے نورم و ہدن لناس کے الفاظ وارد ہوئے اسی طرح خود قرآن حکیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ معاہدہ کی آیت پندرہ میں نورم و کتاب مبین سورہ آراف میں آیت ایک سو ستاون میں ان نور اور سورہ تغابن کی آیت آٹھ میں ونور انزلنا کے الفاظ استعمال فرمائے نمبر دو فرشتوں کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان رضی اللہ تعالی عنہ میں سراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ اللہ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا نمبر تین روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مشہور حدیث میں جو اگرچہ محدثین کے معیار جرح و تعدیل پر پوری نہیں اترتی تاہم اکثر صوفیہ ہی نہیں مفسری نے بھی اسے قبول فرمایا ہے نور ہی کا لفظ آیا ہے یعنی اول ما خلق اللہ نوری اسی طرح ایک اور حدیث جس کا حوالہ تو تاحال دستیاب نہیں ہو سکا لیکن معتبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ مولانا غلام مرشد مرحوم اسے اپنے دروس میں بیان فرمایا کرتے تھے اس کی روح سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا جواباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ نور نبی کا یا جابر نور نبی کا یہ روایات اغلباً مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے نمبر چار خود ذات باری تعالی کے لیے انسانی ذہن کی محدودیت اور نارسائی کے پیش نظر قریب ترین لفظ جو طور تمثیل اختیار کیا گیا وہ نور ہی ہے جیسے سورہ نور کی آیت پچیس اللہ نور السماوات والارض کے الفاظ مبارکہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول نور انا یورا کے الفاظ ان حقائق کے پیش نظر کیا یہ نتیجہ نکالنا بعید از قیاس یا دور کی کوڑی لانا قرار دیا جا سکتا ہے کہ تخلیق کائنات کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے اولین کن نے اپنے تنزل کے مرحلہ اول میں ایک نور بسی کی صورت اختیار کی اور اسے اللہ تعالیٰ نے خلعت وجود عطا فرمایا ملائکہ اور ارواح انسانیہ کو جن کی اصل نور ہے اور جو صاحب تشخص اور صاحب شعور ہی نہیں خود شعوری کی نعمت عظما سے بھی سرفراز ہے اور اس میں کون سے تعجب کی بات ہے کہ ان ملائکہ اور ارواح انسانیہ میں سب سے پہلے خلط وجود سے سرفراز ہونے والی ہستی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو فداہ آباؤنا و امہاتنا واضح رہے کہ قرآن حکیم جس طرح نہ صرف شعور بلکہ شعوری ذات کی حامل ان دونوں انواع یعنی فرشتوں اور ارواح انسانیہ کو عالم امر سے متعلق قرار دیتا ہے اسی طرح ان کے باہمی مخاطبہ و مکالمہ اور خود اللہ تعالیٰ کے ان دونوں سے خطاب و کلام کو بھی جس کا اصطلاحی نام وہی ہے عالم امر سے متعلق قرار دیتا ہے اس موضوع پر قرآن کا ذروۂ سنام یعنی اہم ترین مقام شورہ شورا کی آیت اکاونتا باون ہے وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم سورة شورى آیت نمبر 51 تا 52 اور کسی بشر کی بھی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وہی کے ذریعے یا پردے کی اور سے یا بھیجے کسی فرشتہ کو پس وہ وہی کر دے اس کے اذن سے جو وہ چاہے وہ بڑا ہی عالی مقام بڑا ہی حکیم ہے اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف بھی وہی کی ہے ایک روح اپنے عمر میں سے نہ تم یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے لیکن ہم نے اس کو ایک نور بنا دیا جس سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اور بے شک تم ایک سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہو ان آیات مبارکہ میں روح امر وہی اور نور کے الفاظ مبارکہ جو ہماری اس پوری بحث کا مبنا اور مدار ہے جس شان سے وارد ہوئے ہیں اس کی کوئی دوسری مثال اغلباً خود قرآن میں موجود نہیں ہے واللہ اعلم یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان دو آیات کو اس موضوع پر قرآن کا ذروہ سنام قرار دیا ہے نوٹ اس تحریر کا یہاں تک کا حصہ انیس سو پچاسی میں شائع ہو گیا تھا الغرض ایجاد و ابدا سے تخلیق و تصویر تک کے طویل سفر کا مرحلہ اول یا بالفاظ دیگر سلسلہ تنزلات کی پہلی منزل جس سے قرآن حکیم کی اہم اصطلاحات کلمہ و کلمات روح و وحی اور امر و نور متعلق ہیں اغلباً یہ تھی کہ ذات حق سبحان و تعالیٰ کے امر کن نے ایک ایسے نہایت لطیف و بسیط اور خنک و پرسکون نور کی صورت اختیار کر لی جس میں نہ حرارت و تپش تھی نہ حرکت و تموج اور اسی مرحلہ پر اسی نور بسیط سے تخلیق کی گئی دو صاحب تشخص اور صرف صاحب شعور و ارادہ ہی نہیں بلکہ حامل شعور ذات سیلف کانشیس مخلوقات یعنی ایک روح القدس اور الروح الامین یعنی حضرت جبریل علیہ السلام سمیت جملہ ملائکہ کرام جن کی تعداد لا یحاد بھی ہے اور لا یحصا بھی بفہوائے وما یعلم جنود ربک الا اللہ ہوا سورة المدثر آیت نمبر اکتیس اور جن کے بارے میں یہ سراحت بھی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے کہ ان کی تخلیق نور سے ہوئی مسلم رحمۃ اللہ علیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے روح آدم علیہ السلام اور روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت نسل آدم کے ان تمام افراد کی ارواح جو تا قیام قیامت پیدا ہوں گی یہ ارواح انسانیت جو جنود مجندہ کی شکل میں تھی مسلم رحمۃ اللہ علیہ نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے اولا ذات حق سبحانہ سبحان نے یہ عہد لیا کہ وہ اسے ہی اپنا رب تسلیم کرتی ہے اور کرتی رہیں گی بفہوائے الست بربکم قالو بلا سورة العراف آیت نمبر ایک سو بہتر پھر ان پر عمارت الاولا کی نیند تاری کر کے انہیں ایک مخزن ارواح میں محفوظ کر دیا جہاں سے وہ اپنے اپنے وقت پر منشعب ہو کر اجسادی انسانیہ میں پھونکی جاتی ہیں جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے ایک رائے کے مطابق یہ مخزن ارواحی وہ ملک اعظم الروح ہے جس کا ذکر ملائکہ کے ساتھ معطوف یا معطوف علیہ کے طور پر قرآن مجید میں تین بار آیا ہے سورت المعارج آیت نمبر چار سورت النبا آیت نمبر اڑتیس اور سورت القدر آیت نمبر چار واضح رہے کہ تنزلات کے اس مرحلے اول پر وجود میں آنے والے عالم نورانی میں ابھی زمانے جاری سیریل ٹائم کا کوئی تصور ہی موجود نہیں تھا لہٰذا اس مرحلے پر خلائط وجود سے مشرف ہونے والی ہستیاں یعنی ملائکہ اور ارواح انسانیہ بھی زمان و مکان کی محدودیتوں سے ماورا ہے اور ان کے عرش سے فرش اور بلاس فرش سے عرش تک اور مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق تک منتقل ہونے میں کوئی وقت صرف نہیں ہوتا بلکہ یہ آنے واحد میں مشرق سے مغرب اور فرش سے عرش تک کا سفر طے کر سکتی ہے سلسلہ تنزلات کا مرحلہ ثانی سلسلہ تنزلات کا مرحلہ ثانی عالم عمر سے عالم خلق کی جانب تنزل کی پہلی منزل ہے اور یہ وہ مرحلہ ہے جس تک ایک مبہم اور مجمل رسائی جدید علم طبیعت کو بھی حاصل ہو چکی ہے جس کے نتیجے میں وہ خام خیالی تحلیل ہو کر محدود ہو چکی ہے جو نیوٹن کے دور کی طبعیات سے پیدا ہوئی تھی یعنی یہ کہ یہ مادی کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی اس کے برعکس اب محققین کا اس پر تقریباً اجماع ہو چکا ہے کہ اس عالم مادی کا آغاز اب سے لگ بھگ پندرہ سے بیس ارب سال قبل بگ بینگ سے ہوا یعنی ایک بہت بڑے دھماکے سے یہ دھماکہ کب ہوا اور کہاں ہوا ان سوالات کے جواب میں تو علماء طبیعیات یہ کہہ کر پیچھا چھڑا لیتے ہیں کہ اس سے قبل زمان و مکان کا جداگانہ گانا تشخص تھا ہی نہیں کہ کب اور کہاں کے سوال پیدا ہوں گویا کہ زمان و مکان کا تو نقطۂ آغاز ہی بگ بینگ ہے رہے یہ سوالات کی یہ دھماکہ کس نے کیا اور اس کے لیے ایک بارود کون سا تھا تو ان میں سے پہلے سوال سے تو مادہ پرستوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس سے لامحالہ ایک واجب الوجود مبدع و موجد کا تصور سامنے آتا ہے اور دوسرے سوال کا جواب ان کے لیے اس بنا پر ممکن نہیں کہ بگ بینگ سے ما قبل کا تعلق عالم امر سے ہے جس تک علوم طبعی کی رسائی محل عقلی ہے بہرحال ذات واجب الوجود پر ایمان اور اس اللہ تعالیٰ کے پہلے امر کن سے وجود میں آنے والے عالم نور کا ادراک رکھنے والوں کے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ یہ دھماکہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کے ایک دوسرے امر کن کے نتیجے میں نور بسیط کے ایک حصے میں ہوا جس کے نتیجے میں اس نور نے حاضر کے عظیم ماہر طبیعیات سٹون وائن برگ کے قول کے مطابق ایک ایسی نار کی شکل اختیار کر لی جو ایسے نہایت چھوٹے ذرات الیکٹرونز پوزیٹرونز اینڈ نیوٹرونز پر مشتمل تھی جن کا درجہ حرارت ناقابل تصور حد تک بلند one hundred thousand million degree centigrade تھا اور جو ناقابل تصور سرعت رفتار کے ساتھ ایک دوسرے سے دھول بھاگ رہے تھے جس کے نتیجے میں یہ آتشیں گولا ہجوم میں تیزی سے بڑھتا چلا گیا اور مرور زمانہ کے ساتھ ان ذرات کی حرارت اور ان کے باہمی کشش سقل کی قوت و شدت دونوں میں کمی آتی چلی گئی الغرض یہ تھا عالم مادی کا نقطۂ آغاز اور مراتب نزول کا مرحلہ ثانی بعد میں مرور زمانہ اور اساسی ذرات کے ایک دوسرے کے دور بھاگنے سے یہ ناری یا بگولا مختلف حصوں میں پھٹتا بھی چلا گیا جس سے کہکشائیں وجود میں آئی اور ہر کہکشاں میں ناری کرے پیدا ہوئے جن میں متذکر بالا اساسی ذرات کی طالب سے ایٹم اور پھر اس کے مرکبات وجود میں آتے چلے گئے بہرحال اس ناری مرحلے پر جو صاحب تشخص اور صاحب شعور و ارادہ مخلوق پیدا کی گئی وہ جنات تھے جن کا مادہ تخلیق قرآن کی جا بجا سراحت کی بنا پر آگ ہے اور جن کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے بہت پہلے ہوئی بفہوائے والجان خلقناہ من من قبل نار السموم سورة الحجر آیت نمبر ستائیس واضح رہے کہ جیسے نور اور نار میں قرب مسلم ہے اسی طرح جنات کو بھی ملائکہ کے ساتھ قرب اور مانوسیت کا تعلق حاصل ہے چنانچہ اسی کا ایک شاہکار نتیجہ یہ ہے کہ عزازل نامی جن جو بعد میں ابلیس اور شیطانی لعین قرار پایا اپنے علم و زہد اور اطاعت و تقوی کی بنیاد پر ملائکہ کرام کے طبقے اسفل کے ساتھ صرف گھل مل ہی نہیں گیا تھا بلکہ بقول بعض اس نے ان کے معلم کی حیثیت بھی اختیار کر لی تھی اللہ عالم اور اسی کا ایک شاخسانہ یہ ہے کہ اگر جنات کی رسائی ملائکہ کے طبقے اعلیٰ تک تو نہیں ہے لا الى سورة الصافات آیت نمبر تاہم چوری چھپے سان گن لینے من استرق السمع الحجر آیت نمبر اٹھارہ اور تدبیر و تعمیل کا احکام الہی کے لیے فرشتوں کے نزول کے دوران ان سے کچھ معلومات اچھک لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں مزید بحران چونکہ ان کا تعلق عالم مادی سے ہے لہذا ان کی حرکت اور سفر وقت کے صرف کے ساتھ ہوتا ہے اگرچہ اپنے مادہ تخلیق کی لطافت کی بنیاد پر ان کی رفتار بھی بہت تیز ہے اور ان کی جولانگاہ بھی کائنات مادی کے دور دراز گوشوں تک ہے اور وہ نہ صرف یہ کہ ان دور دراز مقامات پر بھی از خود بآسانی پہنچ جاتے ہیں جہاں انسان اربہ ارب ڈالروں کے صرف سے تیار شدہ راکٹوں کے ذریعے بمشکل پہنچ جاتا ہے بلکہ ان کے رسائی اس سے بھی بہت آگے ہیں جہاں ہم تاحال پہنچ بھی نہیں پائے اور آخری بات یہ کہ مادہ تخلیق کی اس لطافت کی بنا پر یہ بھی فرشتوں ہی کی طرف مختلف صورتیں اختیار کر سکتے ہیں یعنی جیسے فرشتے انسانوں کی صورت میں متمثل ہو سکتے ہیں جیسے مثلا فتمثل لها بشرا سویہ سویا صورت المریم آیت نمبر سترہ ایسے ہی جنات بھی انسانوں اور حیوانات بالخصوص حیات یعنی سانپو کی شکل اختیار کر سکتے ہیں سلسلہ تنزلات کا مرحلہ سالس سلسلہ تنزلات کی تیسری کڑی اس وقت شروع ہوئی جب بہت سے ناری کرے ٹھنڈے پڑنے شروع ہوئے جن میں ایک ہماری زمین بھی ہے ٹھنڈے ہونے کی اس عمل کے دو نتائج ظاہر ہوئے ایک یہ کہ جیسے کوئی انگارہ ٹھنڈا ہونے لگے تو اس کی سطح پر راک کی تہ تم جاتی ہے اسی طرح عزی پر بھی خاک کی ایک تہ پیدا ہو گئی جسے زمین کا چھلکا کرسٹ آف دی ارتھ کہا جاتا ہے اور جو کل حیاتی عرضی نباتاتی و حیواناتی کا مادہ تخلیق ہے اور دوسرے یہ کہ زمین سے جو کچھ بخارات نکل کر اس کے گرد جمع ہو گئے جن سے زمین کا غلاف یعنی فضا وجود میں آئی اور پھر اسی فضا میں موجودہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے امتزاج سے پانی وجود میں آیا جو کل حیات عرضی کے لیے منبع حیات ہے بفاوائے سورة الانبیاء آیت نمبر تیس اور اس نے دھار بارش کی صورت میں واپس زمین ہی پر برسنا شروع کر دیا گویا اس سلسلے تخلیق کا ایک مرحلہ وہ بھی تھا جس میں زمین پر سوائے پانی کے کچھ اور نہ تھا اور غالباً اسی کی جانب اشارہ ہے قرآن حکیم کے ان الفاظ مبارکہ میں کہ عرشہ الما صورت الحود آیت نمبر سات اور ادھر چونکہ زمین کی چمڑی کرسٹ ٹھنڈے ہونے کے باعث سکڑ بھی گئی تھی لہٰذا سطح زمین پر نشیب و فراز پیدا ہو گئے چنانچہ ایک جانب پہاڑ اور ان سے ملحق سطح مرتفع کے مختلف مدارج و مراحل کی صورت میں خشکی پیدا ہوئی تو دوسری جانب نشیبی علاقوں میں بارش کے پانی پانی کے جمع ہونے کے باعث سمندر وجود میں آ گئے اور پھر ساحلی علاقوں میں حیات عرضی کے مادہ تخلیق یعنی مٹی یا اور اس کے منبع حیات یعنی پانی کے مابین تعامل سے ارتقا کا وہ مرحلہ وار عمل شروع ہوا جس کی انتہا حضرت آدم علیہ السلام نہیں بلکہ صرف حیوان آدم ہومو سیپینز کا ظہور تھا گویا بقول بیدل رحمت اللہ علیہ ہر دو عالم خاک شتا بست نقش آدمی اے بہارے نیستی از قدر خود ہوشیار باش حیات عرضی کا ارتقاء یہ بات بالکل غلط طور پر مشہور ہو گئی ہے کہ نظریہ ارتقاء کا موجود برطانوی سائنسدان چارلس ڈاروین اٹھارہ سو نو عیسوی تھا اٹھارہ سو بائیس عیسوی تھا اور اس غلط مفروضے کی شہرت اس درجہ کو پہنچ گئی ہے کہ عوام الناس میں ارتقاء اور ڈاروینزم تقریباً مترادف ہو گئے ہیں حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک حیات عرضی میں ارتقاء کے مسئلے کا فی نفسی ہی تعلق ہے اس کا دھندلاسا تو ارستو سمیت متعدد قدیم یونانی حکمہ کے یہاں بھی موجود تھا پھر اس کا نہایت واضح نقشہ صدیوں پہلے مسلمان حکماں اور علماء پیش کر چکے ہیں اس ضمن میں علامہ جاہز متوفہ دو سو پچیس ہجری پھر اخوان الصفا اور پھر علامہ ابن مسکویہ متوفع چار سو اکیس ہجری نے جو کچھ کہا اس کا حوالہ تو فی الوقت مشکل بھی ہے اور غیر ضروری بھی لیکن مولانا روم متوفع بارہ سو تہتر عیسوی نے ڈاروین سے لگ بھگ چھ سو برس قبل اپنی شوہر آفاق اور زندہ جاوید مصنوعی میں دو مقامات پر جس قدر واضح الفاظ میں ارتقاء حیات عرضی کا نقشہ پیش کیا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے اس میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاروینزم نے اٹھارہ سو بتیس عیسوی سے اٹھارہ سو سینتیس عیسوی تک پورے پانچ سال جنوبی امریکہ کے پورے ساحل کے گرد سفر کر کے حیات عرضی کے جو نمونے جمع کیے اور پھر ان کے مابین انسانوں کے شعوب اور قبائل صورت الحجرات آیت نمبر تیرہ کے مانند حیوانات کی انواع سپیشیز کا جو شجرہ نصب مرتب کیا وہ اس کی ایک بہت بڑی علمی خدمت تھی لیکن ڈارونزم اصلاً عبارت ہے اس نظریے سے جو ڈاروین نے ارتقاء حیات کے سبب اور اس کے عمل میں آنے کے طریق یعنی میکانزم کے بارے میں مرتب کیا اور جسے عوام الناس میں تو یقیناً بہت پذیرائی حاصل ہوئی لیکن خالص علمی حلقوں میں یہ نظریہ ہمیشہ متنازعہ ہی رہا اور اب بھی اگرچہ سائنس کی عمومی روح میں تو اسی کا ڈنکا بج رہا ہے تاہم علماء و ماہرین علم الحیات کے حلقے میں اس پر شدید اعتراضات وارد کیے جاتے ہیں اور اس کی بجائے اب علمی دنیا میں ڈاروین سے متصل قبل فرانسیسی لامارک سترہ سو چوالیس عیسوی تا اٹھارہ سو انتیس عیسوی نے جو خیالات پیش کیے تھے ان کے مشابہ خیالات زیادہ مقبول ہو چکے ہیں بہرحال نفس ارتقاء کے زمین میں مولانا روم کی جانب رجوع کریں تو اولا مصنوعی کے دفتر سوم میں آنجنا فرماتے ہیں از جمادہ مردم و نامی شدم وزنما مردم بحیوان سر زدم مردم از حیوانی و آدم شدم پس چی ترسم کی زمردن کم شوم یعنی میں اولا عالمی جمادات میں تھا پھر اس جماداتی عالم میں میری موت واقع ہوئی تو میں عالم نباتات میں پیدا ہو گیا پھر عالم حیوانات میں موت واقع ہوئی تو میں آدم بن گیا بس مجھے کیا خوف لاحق ہو سکتا ہے کہ اب کوئی اور موت واقع ہونے سے میرے وجود یا میری حیثیت میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی بلکہ اس مقام پر مولانا روم رحمت اللہ علیہ مقام آدمیت سے آگے کے دو مزید مراحل ارتقاء کا ذکر بھی کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے اس وقت کے دائرے بحث سے خارج ہے پھر اس سے بھی کہیں زیادہ واضح اور واشگف الفاظ میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ مصنوعی کے دفتر چار روم میں باضابطہ اس عنوان کے تحت کی بیان اتوار و منازل خلقت آدمی از ابتدائے خلقت یعنی ابتدائے تخلیق سے تخلیق آدم تک کے مراحل کا بیان فرماتے ہیں عام دہ اول جماعت وز جماعتی در نباتی او فتاد سالہ اندر نباتی عمر کرد وز جماعتہ یاد ناورد از نبرد وز نباتی چوب حیوانی فتاد نام دش حال نباتی ہیچ یاد بعض از حیوان انسانیش مائی کشد آن کی دانیش اقلیم تا اقلیم رکھ تاشد اکنو دانا و زخ یعنی وہ اور یہاں مصنوی کے فاضل مترجم قاضی سجاد حسین صاحب نے بریکٹ میں روح درج کر دیا ہے جو ہماری بیان کردہ تفاصل کی روح سے درست نہیں ہے اس لیے کہ روح تو عالم امر کی شے ہے جس پر نہ کوئی تنزل واقع ہوا ہے نہ ہی وہ کسی عمل ارتقا سے ہو کر گزری ہے بلکہ یہ سارا سفر جو آگے بیان ہو رہا ہے مادہ کا ہے کہ وہ اولا جمادات کے عالم میں وارد ہوا پھر عالم جمادات سے عالم نباتات میں در آیا اور سالہ سال عالم نباتات میں گزارنے کے دوران اسے کبھی عالم جمادات کی کوئی بات یاد نہ آئی پھر جب وہ عالم نباتات سے عالم حیوانات میں داخل ہوا تو اسی طرح اسے عالم نباتات میں گزرے ہوئے دور کی کوئی بات یاد نہ رہی پھر اسے عالم حیوانات سے اس خالق نے جسے تم خوب جانتے ہو عالم انسانیت کی طرف کھینچ لایا اور اس طرح وہ ایک عالم سے دوسرے عالم تک سفر کرتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا کہ صاحب اقل و دانش اور دانا بینا بن گیا عہد حاضر کے ترجمان القرآن اور رومی ثانی علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں جس رفعت فکر اور نزاکت خیال کے ساتھ نہ صرف نفس ارتقاء بلکہ اس کے سبب اور نقطۂ آغاز اور اس کے منتہا اور منزل مقصود کو بیان کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ اقول متوسطہ کے حامی لوگوں کے لیے تو اس کا فہم و ادراک مشکل ہی نہیں محال ہے غنیمت ہے کہ حکمت اقبال کے شارح ڈاکٹر محمد رفیع الدین مرحوم مغفور نے اپنے اس مقالے کے ذریعے اسے کس قدر آسان بنا دیا ہے جو مجلہ اقبال ریویو کی اشاد بابت اپریل انیس سو ساٹھ عیسوی میں شائع ہوا تھا ڈاکٹر رفیع الدین نے مولانا رومی کے متذکرہ بالا اشعار کے عین مطابق ارتقاء کے طویل سفر کے تین مراحل قرار دیے ہیں یعنی اولن طبیعیاتی اور کیمیاوی ارتقاء ثانین حیاتیاتی ارتقاء اور ثالثاً نظریاتی یا تصوراتی ارتقاء گویا ایجاد و ابدا کے مراتب نزول کے مرتبہ ثانی کے آغاز کے ساتھ ہی ارتقاء کا اولین مرحلہ بھی شروع ہو گیا تھا یعنی بگ بینگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے انتہائی چھوٹے ذرات پارٹیکلز کے مابین تعلیف و ترتیب سے اولاً ایٹم وجود میں آئے اور پھر ان ایٹموں کے اجتماع سے سالمات یعنی مالیکیولز بنے اور پھر ان سالمات کے مابین جمع و تدوین سے اولاً غیر نامیاتی مرکبات ان آرگینک کمپاؤنڈز اور بالآخر نامیاتی مرکبات اورگینک کمپاؤنڈز وجود میں آئے جن پر سفر ارتقاء کے اس مرحلے اول کی تکمیل ہو گئی واضح رہے کہ اسی مرحلے کو ہم اس سے قبل مراتب نزول کے تیسرے مرحلے کی تکمیل قرار دے چکے ہیں جس کی نہایت حسین اور حد درجہ بلیگ تعبیر مرزا عبد القادر بیدل نے ان الفاظ سے کی ہے کہ ہر دو عالم خاک شد لیکن چونکہ مراتب نزول کا یہ مرتبہ سالس ہی ارتقا کا مرحلہ اول بھی تھا لہٰذا اس کے بعد ہی ارتقا کے دوسرے مرحلے یعنی حیاتیاتی ارتقا کا آغاز ہوا اور چونکہ اس کی تکمیل ہونی تھی انسان کی تخلیق پر لہٰذا اس کے آغاز کو بیدل نے تابست نقش آدمی سے تعبیر کیا ماہرین علومی طبعی نہ تو تاحال اس راز پر سے پردہ اٹھا سکے ہیں کہ عالم جمادات سے تعلق رکھنے والے کیمیابی مرکبات میں حیات کی نمود کس طرح سے ہوئی نہ ہی یہ ان کے لیے کبھی آئندہ ممکن ہوگا اس لیے کہ اس کا تعلق پھر اسی عالم عمر سے ہے جو طبعیات کے دائرہ تحقیق و تفتیش سے باہر ہے یعنی اللہ کا ایک اور امر کن جس کے ذریعے مردہ مادے میں حیات کا کرنٹ دوڑنا شروع ہو گیا بہرحال اس کے بعد سفر ارتقا کی دوسری منزل یعنی حیاتیاتی ارتقا کا طویل عمل شروع میں ہوا جس کے ضمن میں یہ امر تو اب پوری دنیا میں متفق علیہ ہے کہ اولاً حیات عرضی کی نہایت حقیر اور سادہ صورتیں ظہور میں آئی اور پھر وقتاً فوقتاً درجہ بدرجہ کم تر سے برتر اور کہتر سے بہتر صورتیں ظہور میں آتی چلی گئیں لیکن یہاں پہلا مسئلہ تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کم تر کے بعد برتر انواع کا ظہور محض ایک زمانی ترتیب کا مظہر ہے یعنی ہر نئی نو سابقہ کم تر نو سے بالکل آزاد اور غیر متعلق طور پر براہ راست اپنی مخصوص صورت میں پردہ عدم سے براہ راست عالم وجود میں آتی رہی یا ہر بعد میں آنے والی نوا پہلے سے موجود نوا ہی میں کسی قدر تبدیلی سے وجود میں آئی تو جہاں تک خالق عرض و سماوات اور موجود قون و مکان سبحانہ و تعالیٰ کا تعلق ہے اس سے یقیناً یہ قدرت اور وسعت حاصل ہے کہ وہ ہر مخلوق کو جس صورت میں بھی وہ تھی یا ہے یا ہوگی جداگانہ طور پر براہ راست عدم سے وجود میں لے آئے لیکن اس کی سنت و عادت یہ ہے کہ وہ کسی بھی شے کو پیدا کر کے اس کے لیے کچھ قواعد و قوانین معین کر دیتا ہے جو اس شے کی تقدیر بن جاتی ہے بفہوائے خلق کل شے فقدرہو تقدیرہ سورة الفرقان آیت نمبر دو اور الدی قدر فہدا صورت العلیٰ آیت نمبر دو سے تین پھر انہی قواعد و قوانین کے مطابق اسے چلنے دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کی مشیت متقاضی ہوتی ہے اس میں اپنے کلمہ کن کے ذریعے کوئی جزوی تبدیلی پیدا کر کے ایک نئی مخلوق کی صورت عطا کر دیتا ہے چنانچہ اولن تو خلق اصلا نام ہی اس کا ہے کہ کسی پہلے سے موجود شے سے کوئی دوسری شے پیدا کر دی جائے بمقابلہ ابداع و ایجاد جو عدمی محض سے وجود میں آنے سے عبارت ہے اور ثانین قرائن کی شہادتوں اور قرآن حکیم کے اشارات سے اسی جانب رہنمائی ملتی ہے کہ پوری کائنات کی تخلیق کی طرح حیات عرضی کے ارتقاء نے بھی یہی صورت اختیار کی ہے لہٰذا اس معاملے میں ان لوگوں کے لیے تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں جو ایک مبدع و موجد اور الخالق الباری المصور ہستی پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک تو یہ سارا سفر تنزل و ارتقاء اسی کی مشیت و تدبیر اور اسی کے حکم و امر کا ظہور ہے جیسے کہ حکیم اسلام مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سادہ الفاظ میں فرمایا کہ میں کشت آخال کے دانش یعنی یہ سارے فاصلے اسی خالق نے طے کرائے ہیں جس سے تم بخوبی واقف ہو اس لیے کہ ان کے مخاطب اولین وہ مسلمان ہی تھے جو خالق و سماوات پر ایمان رکھتے تھے البتہ وہ مادہ پرست جو اس مبدع و موجد اور خالق و باری ہستی کو ذہن و خیال سے دور رکھتے ہوئے اس عقدے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حیات عرضی کی کمتر سے برتر اور کہتر سے بہتر کی طرف چھلانگ کس طور سے لگی اور اس کا میکانزم کیا تھا وہ شدید مشکل سے دو چار ہو گئے ہیں چنانچہ ان کے سرخیل تو ہیں جناب ڈاروین جنہوں نے ان کی خالص مادی اور انفعالی توجہ کی ہے یعنی یہ کہ ماحول میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں سے ہم آہنگی اڈاپٹیشن اختیار کرنے اور وسائل زندگی کی محدودیت کی بنا پر ان کے ذمے کشاکش اور تنازع للبقا بقا سٹرگل فار ایگزسٹنس کے نتیجے میں حیوانات کے جسمانی اور عضویاتی نظام تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جو تدریجن بڑھتے بڑھتے اور نسلن بعد نسلن وراثت میں منتقل ہوتے رہنے سے ایک بالکل نئی نو کی صورت اختیار کر لیتی ہیں نتیجتاً جو نو اپنے ماحول سے زیادہ سے زیادہ مطابقت پیدا کر لیتی ہے وہی پھلتی اور پھیلتی ہے باقی انواع یا تو نابود ہو جاتی ہے یا عمل ارتقا کی نچلی منزلوں پر مقیم ہو جاتی ہے ڈاروین کے اس نظریے کے تسلیم کیے جانے میں اہم ترین معنی اور کانٹے کی رکاوٹ تو یہ رہی کہ حیوانات ماحول کے زیر اثر جو نئے اوصاف ایکوئر کریکٹرز اختیار کرتے ہیں ان کے تناسل و توارس کے ذریعے اگلی نسل کو منتقل ہونے کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا جا سکا اس کے باوجود محض اس لیے کہ نفس ارتقاء کا معاملہ بدیہیات کے زمرے میں داخل ہو گیا تھا ڈاروین کی اس خالص مادی اور انفعالی توجہ کی فکری انسانی کے تمام دائروں میں اثر و نفوذ حاصل ہو گیا جس کا نمایاں ترین مظہر یہ ہے کہ فلسفہ مادیت کو منطقی انتہا تک پہنچانے والا مفکر کارل مارک اپنی شہر آفاق تصنیف داس کیپٹل کو ڈاروین ہی کے نام سے معنون کرنا چاہتا ہے اس زمین میں اس واقعے کا ذکر دلچسپی کا موجب ہوگا کہ مارکس کے دوست اور رفیق کار انجلز نے اسے خط لکھا کہ میں آج کل چارلز ڈاروین کی کتاب پڑھ رہا ہوں جو بہت ہی عمدہ ہے اس لیے اس نے مذہب کے آخری قلعے کو بھی مسمار کر دیا جس پر خود کارل مارکس نے بھی ڈاروین کی کتاب کا مطالعہ کیا اور انجلز کے خیال سے اتفاق کا اظہار کیا تاہم جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے خالص علم الحیات بایولوجی کے میدان میں ڈاروین کی یہ توجیح ارتقاء غیر مقبول ہوتے ہوتے تقریباً دم توڑ چکی ہے اور اس کی بجائے لامات اور اس کے ہم خیال لوگوں کا یہ مثبت نظریہ زیادہ قبولیت حاصل کر رہا ہے کہ ارتقاء کے اس سفر کا اصل محرک ماحول میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا انفعالی رد عمل نہیں بلکہ حیات میں یہ داخلی اور اساسی طور پر موجود انہیرنٹ جذبہ اور بلولا ہے کہ وہ از خود ہے جس تجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں کے انداز میں آگے سے آگے بڑھتی چلی گئی گویا یہ تبدیلی اندھے بہرے مادے کے حادثاتی عمل اور رد عمل کا مظہر نہیں بلکہ اس کی پشت پر ایک واضح مقصدیت کار فرما ہے چنانچہ اس نظریے کو علم الحیات کی اصطلاح میں پرپزفل فل ایولیوشن کہا جاتا ہے جو حقیقت نفس سے نسبتاً قریب تر ہے مزید براہ علم الحیالات بیولوجی کے میدان میں ڈاروین کے بعد کے اکتشافات سے یہ حتمی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ یہ تبدیلی اصلاً جینز یا ڈی این اے میں واقع ہوتی ہے گویا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں والد کی جانب سے آنے والے سپرم کی کمی کو پورا کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ کن میں اسی طرح ذات خالق و باری و مصور نے جب چاہا اپنے امر کن سے حیوانات کی کسی بھی نو کے جینز میں تبدیلی پیدا کر دی اور اس طرح ایک نئی نو وجود میں آ گئی اور یہ سلسلہ ایک طویل مدت تک جاری رہا یہاں تک کہ حیوان انسان یعنی بایولوجی کی اصطلاح میں کے ظہور پر سفر ارتقاء کا یہ دوسرا مرحلہ تکمیل کو پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا تکمیل تخلیق آدم اور عطا خلعت خلافت اور اس کے بعد پیش آیا تاریخ کائنات کا عظیم ترین واقعہ یعنی حیوان انسان میں نفخ روح آدم علیہ السلام اور اس طرح وجود میں آنے والے حضرت آدم علیہ السلام کو تفویض خلافت عرضی اور اس کے لیے منعقد ہونے والی جشن تاج پوشی میں جملہ کارکنان قضاء و قدر یعنی تمام ملائکہ کا بطور اظہار تسلیم و انقیاد خلیفۃ اللہ کے سامنے سجدہ لیکن ملائکہ کے طبقے اسفل میں شامل جن عزازل کا اعلان بغاوت اور نتیجتاً راندے درگاہ رب قرار پانا اور شیطان اور ابلیس کے خطابات سے نوازا جانا حکمت و فلسفہ قرآن کے روح سے قصہ آدم و ابلیس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن میں سات مرتبہ وارد ہوا چھ بار مکی صورتوں میں اور ایک مرتبہ مدنی صورت البقرہ میں پھر مکی صورتوں کے کچھ مقامات جن میں یہ واقعہ مذکور ہے مصحف میں حیرت انگیز توازن و تقابل سیمیٹری کے ساتھ واضح ہوئے ہیں چنانچہ مصحف کے عین وسط میں واقع ہیں فلسف و حکمت قرآنی کے دو عظیم ترین خزانے یعنی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف جو صورتوں کے نہایت حسین و جمیل اور حد درجہ متوازن و متناسب جوڑے کی صورت میں ہیں اس لیے کہ دونوں ہی بارہ بارہ رکوعوں پر مشتمل ہے اور آیات کی تعداد بھی تقریباً برابر ایک سو گیارہ اور ایک سو دس ہے اور مزید حیرت انگیز امر یہ ہے کہ ان دونوں ہی کے ساتویں رکوع کے آغاز میں مذکور ہے یہ قصہ آدم و ابلیس پھر سورہ بنی اسرائیل سے پیچھے کی جانب مڑیے تو ایک سورت النحل چھوڑ کر سورت الحجر میں یہ واقعہ مذکور ہے تو دوسری جانب سورہ کہف سے آگے بڑھیے تو ایک سورت مریم چھوڑ کر سورت الطاحا میں اس کا ذکر موجود ہے پھر سورت الحجر سے چھ پارے پیچھے ہٹیے تو سورت العراف میں اور ادھر سورہ تاہا سے سات پارے آگے بڑھیے سواد میں یہ قصہ وارد ہوا ہے اور پھر ترتیب نزولی کے اعتبار سے ان سب کے بعد یہ قصہ سورت البکرہ میں ایک اہم اضافے یعنی آدم علیہ السلام کو خلافت عرضی عطا کیے جانے کے ذکر کے ساتھ مذکور ہے اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کے نزول کے وقت سرزمین یسرب میں عرصہ دراز کے بعد نو خلافت الہیہ کے بل فیل قیام کا آغاز ہو گیا تھا متذکرہ بالا سات مقامات میں سے دو مقامات اور سورہ سعد اس اعتبار سے نہایت اہم ہے کہ ان میں حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر سے قبل بشر کی تخلیق اور تصویح کا ذکر ہے چنانچہ سورہ سعد میں فرمایا گیا قول اور خالق بشرا من شرمتین آیت اکہتر اور صورت الحجر میں فرمایا گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَئٍ مَسْنُونَ آیت اٹھائیس گویا ان دونوں مقامات پر اولا ہر دو عالم خاک شد تابست نقش آدمی کے مصداق انسان بشر کی تخلیق کے لیے قرآن میں جو چھ اصطلاحات وارد ہوئی ہیں یعنی تراب پھر تین پھر تین لازب پھر حمائم مسنون پھر من صحم مسنون اور بالآخر سال صحم کلف ان میں سے سورہ سعود میں ابتدا سے دوسری اصطلاح کا ذکر ہے اور سورة الحجر میں آخری سے پہلی والی اصطلاح مذکور ہے اور سانیہ اس کے بعد ان دونوں صورتوں میں دو دو آیت بیانی ہی ایک جیسے الفاظ میں وارد ہوئی ہیں یعنی فعید له ساجدين فسجد الملائكة ساجدین أجمعون صورت الحجر آیت نمبر انتیس تا تیس اور صورت الصاد آیت نمبر بہتر تا تہتر ان دونوں مقامات پر تصویح کی اصطلاح میں سمو لیا گیا ہے پورا عمل ارتقاء حیات ارضی جو منتج ہوا حیوان انسان کے ظہور پر اس کے بعد ذکر ہوا اس حیوان انسان میں روح آدم کے پھونکے جانے کا جو اس وقت تک مخزن ارواح میں محو خواب تھا اور جس کے عز و شرف کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ذات کی جانب منسوخ کیا یعنی مر روحی اور اس طرح وجود میں آئے حضرت آدم علیہ السلام جس کو سجدہ کرنے کا حکم جملہ ملائکہ کو دیا گیا جنہوں نے و حجت اور بغیر پس و پیش آنے واحد میں تعمیل حکم میں سر جھکا دیے اس لیے کہ ان کی شان ہی یہ ہے کہ لا ما ما التحریم آیت نمبر 6 جیسے کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے ملائکہ کا یہ سجدہ علامت یا سمبل تھا ان کے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفت اللہ تسلیم کر کے ان کے سامنے اطاعت و انقیاد کے اقرار کا اور یہ گویا جشن تاج پوشی تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو خلاط خلافت عطا ہونے پر منعقد کیا گیا ابلیس کا اعلان بغاوت اور اس کا سبب قرآن مجید کے متذکرہ بالا ساتو مقامات پر جملہ ملائکہ کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لینے کے ذکر کے معن بعد الفاظ وارد ہوئے ہیں اللہ ابلیس اور پھر مختلف مقامات پر مختلف الفاظ ملتے ہیں جیسے البقرہ میں ابا من القافرین سورت العراف میں لم من الساجدین سورت الحجر میں ابا ان یکون مع الساجدین سورہ بنی اسرائیل میں قال اعسجد لمن سورہ کہف میں الجن سورہ میں صرف ابا اور سورہ استقبرہ میں استقبر وکان من الکافرین گویا سورة البقرہ میں سورہ طاحہ اور سورہ سعود میں وارث شدہ الفاظ جمع کر دیے گئے ہیں یہاں اس سوال کے دو جواب ممکن ہے جب حکم سجدہ فرشتوں کو دیا گیا تو ازازل نامی جن اس کا مخاطب کیسے قرار پایا یعنی ایک یہ کہ حکم الہی اس جدول آدمہ فرشتوں اور جنات دونوں کو تھا لیکن ذکر برسبیل تکلیف صرف فرشتوں کا کیا گیا اور دوسرا یہ کہ جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے عزازیل اپنے علم اور زہد و طاعت کی بنا پر ملائکہ کے طبقے اسفل میں شامل ہو گیا تھا واللہ عالم البتہ اصل لائق توجہ عمر یہ ہے کہ خود ابلیس نے اپنے انکار و بغاوت کا سبب کیا بیان کیا صورت البقرہ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے صورت العراف میں اس کے یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ انا خیر منہ خلق تنی نار و خلق من تین آیت بارہ صورت الحجر میں یہ قول وارد ہوا قال لم اکن لبشر من صلصال من خلق مسنون آیت نمبر بتیس سورہ بنی اسرائیل میں وارد شدہ الفاظ پہلے ہی درج کیے جا چکے ہیں یعنی لمن خلقت تینا سورہ کہف اور سورہ توحہ میں بھی اس کا کوئی قول مذکور نہیں البتہ سورہ سعود میں دوبارہ ہی وہی الفاظ وارد ہوئے ہیں جو سورت العراف میں ہوئے تھے یعنی انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من تین آیت نمبر بارہ اس پوری تفصیل کے بیان سے غرض یہ ہے کہ یہ حقیقت بالکل مبرہن ہو جائے کہ ابلیس کی بغاوت کا اصل سبب یہ تھا کہ اس کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی شخصیت کا صرف وہ حیوانی پہلو تھا جو خاکی الاصل ہونے کے ناطے مرتبہ مقام کے اعتبار سے ناری الاصل جنات کے مقابلے میں کمتر تھا اور یہ اس لیے کہ چونکہ ابلیس کا تعلق بھی حیوان انسان کی مانند عالم خلق سے تھا لہذا حیوان انسان سے تو وہ بخوبی واقف تھا لیکن روح آدم علیہ السلام کا تعلق چونکہ عالم امر اور اس کے بھی طبقہ اعلیٰ میں سے تھا جس تک جنات کے علم و ادراک کی رسائی ہی نہیں تھی لہٰذا وہ اسے ناواقف اور محجوب محض تھے جبکہ آدم علیہ السلام کے عز و شرف کی اصل بنیاد اور انہیں خلافت عرضی کا اہل اور مسجود ملائکہ بنانے والی اصل شہی وہ روح ربانی تھی جو ان کے حیوانی جسد میں پھوکی گئی اور جسے خالق کائنات نے اپنی ذات کی جانب منصوب کیا فَإِذَا وَنَفَخْتُ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ سورت الحجر آیت نمبر انتیس اور سورہ سعود آیت نمبر بہتر گویا ابلیس کی گمراہی اور بغاوت کا اصل سبب یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی مرکب شخصیت جو دو اجزاء کے جمع ہونے سے وجود میں آئی تھی یعنی ایک حیوانی وجود جس کا تعلق عالم خلق سے تھا اور دوسرے روحانی وجود جس کا تعلق عالم عمر سے تھا ان میں سے حیوانی وجود تو اس کے سامنے تھا لیکن روحانی وجود سے وہ محجوب تھا اور غالباً یہی حقیقت ہے جس کی جانب اشارہ ہوا ہے اس فرمان الہی میں کہ خلقت ہوں میں نے اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اور جس کی سادہ ترین تعبیر شیخ سادی کے اس شعر میں ہے آدمی زیادہ طرف معجون از از فرشتہ سرشتہ وز حیوان از فرشتہ سرشتہ وز حیوان اور ہی یہی سبب ہے عہد حاضر کی اس عالمی ضلالت و شیطنت کا جو مادہ پرستانہ نقطہ نظر اور انداز فکر کے غلبہ اصطلاح کی بنا پر پورے عالمی انسانی کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے اور جسے دو آتشہ یا سہ آتشہ ہی نہیں صد آتشہ کر دیا ہے نظریہ ارتقا کی جملہ سائنسی تعبیرات نے جن کا حاصل یہ ہے کہ انسان بس نسبتاً زیادہ ارتقا یافتہ حیوان ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں اس لیے کہ ٹھیک ازازل ہی کے مانند علوم طبعی فزیکل سائنسز بھی روح اور روحانیت سے محجوب ہونے کے باعث انسان کے صرف حیوانی وجود ہی سے بحث کر سکتے ہیں رہے عالم امر کے معاملات یا بالفاظ دیگر ما بعد طبیعیات تو وہ ان کے دائرے تحقیق و تختی سے خارق اور ماورہ ہے بہرحال اسی یک علم نے اس یک اور خالص مادہ پرستانہ فکر یعنی سائنٹزم کو جنم دیا جس سے موجودہ یک چشمی دجالی تہذیب وجود میں آئی ہے جو خالص مادہ پرستانہ نقطہ نظر پر مبنی اور روح اور روحانیت سے بے ہو نابلد محض ہے اور جو آج نو انسانی کی عظیم اکثریت میں اس درجہ گہرائی اور گیرائی کے ساتھ نفوذ کر چکی ہے کہ مشرق و مغرب کے عوام الناس ہی نہیں عہد حاضر کے بیشتر مسلم اسکالر اور دانشور حتیٰ کی دائیان تحریک اسلامی بھی روح کے آزاد اور جداگانہ تشخص و وجود سے منکر ہے اور اسے صرف حیات یا زندگی یا جان کے مترادف خیال کرتے ہیں فوا حسرتا ویا اصفا ابلیس کی انسان دشمنی اور خیر و شر قرآن حکیم میں سات مقام پر دہرائے جانے والے قصے آدم و ابلیس کا آخری حصہ اس اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس سے عالم انسانیت میں خیر و شر اور حق و باطل کے مابین جو کشاکش ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی کے انداز میں جاری ہے اس کے ایک اہم عامل کی نشاندہی ہوتی ہے یعنی ابلیس لعین کی آدم علیہ السلام اور ان کی ضروریت سے بغض و عداوت اور اس کی بنا پر انسانوں کے اغوا اور اضلاع میں ایک طاقتور غیر مرئی قوت کی کار فرمائی ابلیس لعین نے اپنی بغاوت اور سرکشی پر رائندہ درگاہ حق ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی عمر کے قیامت تک دراز کیے جانے کی درخواست کی جو منظور ہو گئی تب اس نے نہایت متکبرانہ اور متحدانہ انداز میں آدم علیہ السلام اور اس کی ضروریت کے خلاف اپنی عداوت کا برملہ اظہار اور دائمی جنگ کا کھلا اعلان کر دیا چنانچہ سات مقامات میں سے تین پر تو اس بغض و عداوت کا ذکر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا ہے جیسے سورة البقرہ میں وکل لِبَعْدٍ باد آیت نمبر 36 کے الفاظ میں نمبر دو سورہ تاہا میں ابتداءن فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک ولزوجک آیت نمبر 117 کے الفاظ میں اور بعد ازاں بالکل سورة البقرہ میں وارد شدہ الفاظ سے مماثل الفاظ میں یعنی قالہ بتا منہا جمیعا بعدکم لبعد عدو آیت نمبر 123 اور نمبر تین سورہ کہف میں آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے شکوے کے انداز میں کہ و اولیاء و ہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا آیت نمبر پچاس البتہ بقیہ مقامات پر شیطانی لائن کی جانب سے بھرپور چیلنج کے انداز میں کھلی جنگ کا اعلان سامنے آتا ہے جیسے نمبر ایک سورہ بنی اسرائیل میں لا احتنکن ذریتہو الا قلیلہ آیت نمبر بحثت کے الفاظ میں نمبر دو سورہ سعود میں قال فبعزتک لاغوینہم عجمعین الا عبادک منہم المخلصین آیت نمبر بیاسی تا تریاسی کے الفاظ میں اور نمبر تین سورة الحجر میں قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین آیت نمبر انتالیس تا چالیس کے الفاظ میں اور سب سے زیادہ مفصل سورة العراف میں قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن وعن أيمانهم شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين آیت نمبر سولہ تا سترہ کے الفاظ میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کی شخصیت کے داخلی محاذ پر تو جو مرکے خیر و شر برپا ہوتا ہے اس کی اساس اس کے اپنے وجود کے دو اجزائے ترکیبی ہیں یعنی ایک جانب اس کا وجود حیوانی جو اپنے ان خالص جبلی تقاضوں انسٹنکٹس اور شہوانی امنگوں کے زیر اثر اسے شر اور سو کی جانب کھینچتا ہے جنہیں صرف اپنی تسکین گریٹیفیکیشن ہی سے غرض ہوتی ہے قطع نظر اس سے کہ اس کے ذرائع جائز ہو یا ناجائز سورہ یوسف آیت نمبر ترپن تو دوسری جانب وہ روح ہے جو اسے ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے کے انداز میں برائی سے روکتی ہے اور اس پر ملامت کرتی ہے چنانچہ اس حال میں نفس اللوامہ کہلاتی ہے اور اس کے برعکس خیر کی جانب راغب کرتی ہے لیکن خارجی محاذ پر جو اصل ہنگامہ کشاکش اور گرمی ستیز خیر و شر کے مابین انسانی معاشرے میں برپا ہے اس کے ضمن میں دو دو دائیان خیر ہیں تو دو دو ہی دائیان شر بھی موجود ہے ایک ایک مرئی اور محسوس و مشہود یعنی خود انسانوں ہی میں سے دائیان الالخیر اور دائیان دايان اور ایک ایک غیر مرئی یعنی ایک جانب ملائکہ جو کی تقویت کے موجب بنتے ہیں اور دوسری جانب ابلیس لعین اور اس کی ضروریت سلبی و معنوی جو شیاطین کا رول اختیار کر کے انسانوں کی گمراہی میں مؤثر کردار ادا کرتے ہیں چنانچہ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کی حیات دنیاوی کو اس کے لیے ایک امتحانی وقفہ قرار دیا ہے اور اس لیے اسے اس رزم گاہ خیر و شر میں درمیان قاری دریا تخت بندم کردے کے انداز میں داخل کر دیا ہے لہٰذا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کو بھی لگا دیا ہے تاکہ انسان اس کی تمام تر تحریص و ترغیب شر اور جملہ وسوس انداز توجہ کے اللہ توحید نظری و عملی کی سرات مستقیم پر ثابت قدم رہ کر اپنی شرف انسانیت کا ثبوت فراہم کرے ابلیس لعین اور جنات میں سے اس کی ضروریت سلبی و معنوی کو انسانوں کے مقابلے میں ایک سہولت تو یہ حاصل ہے کہ وہ غیر مرئی ہونے کی بنا پر انسان پر وہاں سے حملہ کرتے ہیں جہاں سے انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے بفاوہ ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہو من حیث لا ترونہم سورة العراب آیت نمبر ستائیس اور دوسری وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان الفاظ میں وارد ہوئی ہے کہ ان یجری من الانسان مجردم یعنی شیطان انسان کے وجود میں خون کے مانند گردش کرتا ہے اب خواہ اسے ایک استعارے پر محمول کر لیا جائے یعنی اس سے یہ مراد لی جائے کہ چونکہ ان شیاطین جن کو انسانوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کی صلاحیت حاصل ہے یوسوس فی صدور الناس الناس آیت نمبر پانچ جس سے وہ انسانی شہوات میں اشتعال پیدا کرتے ہیں جس کا اثر انسان کے پورے وجود پر مترتب ہوتا ہے تو گویا وہ اس طرح انسان کے پورے وجود میں شرایت کر جاتے ہیں خواہ ظاہری لفظی معنی پر محمول کر لیا جائے نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا واضح رہے کہ اپنی مادہ تخلیق یعنی آگ کے لطیف ہونے کے بنا پر جیسے جنات مختلف صورتیں اختیار کر سکتے ہیں اسی طرح ان کا کسی دوسرے ٹھوس جسم حلول یا سرایت کر جانا بھی بعید از قیاس نہیں ہے اس کے مقابل ہے وہ تحفظ اور ضمانت جو اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین کے اثر و نفوذ کے خلاف انسانوں کو عطا کی ہے یعنی جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کے بندے بن جائیں ان پر شیاطین کا کوئی داؤ یا وار کارگر نہیں ہو سکتا بلکہ انسانوں میں سے صرف وہ لوگ ان کے ہتھے چڑھتے ہیں جو خود اپنی داخلی شخصیت کے محاذ پر روح ربانی کی بجائے نفس امارہ کی اطاعت و اتباع کی روش اختیار کر چکے ہوں جیسے کہ صورت الحجر میں وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی میں ابلی سے کہہ دیا تھا کہ علیہم سلطان نمبر بیالیس سورہ بنی اسرائیل کی آیت پینسٹھ میں بھی یہی بات دہرائی گئی ہے مزید برآں دو بار یہ بھی مذکور ہے کہ خود شیاطین لعین نے بھی آدم علیہ السلام اور ان کی ضروریت کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے تسلیم کر لیا تھا کہ اللہ کے ان مخلص بندوں پر جو اپنے اخلاص للہ کے قبول کیے جانے کی بنا پر مخلص ہو جائیں گے میرا کوئی دعو یا وار کارگر نہیں ہوگا سورہ سعد آیت نمبر 83 اور سورت الحجر آیت نمبر 40 نسل انسانی کی تاریخ میں جب تک انفرادیت کا پلڈا اجتماعیت پر بھاری رہا خیر و شر کی یہ کشاکش بھی افرادی کے داخلی اور خارجی محاذوں پر جاری رہی لیکن اب سے دو ڈھائی سو برس قبل جب ایک جانب انسان میں خود شناسی و خود نگری یعنی اپنے حقوق کا احساس پیدا ہوا دوسری جانب مشینوں کی نے صنعتی انقلاب کی بیل ڈالی اور تیسری طرف سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں برق رفتار ترقی کا آغاز ہوا جس کے نتیجے میں آج یہ صورت ہے کہ بقول علامہ اقبال عروج آدمی خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ کامل نہ بن جائے کو شیطان لعین نے بھی اپنی عظیم منصوبہ بندی کے ساتھ انسانوں ہی میں سے اپنے ہتھیائے ہوئے ایجنٹوں کے ذریعے سماجی معاشی اور سیاسی تینوں میدانوں میں بے اعتدالی بے راہ روی اور فکر و عملی گمراہی کی صورت میں کا اثر و نفوذ حیاتی اجتماعی کے دور دراز گوشوں تک پہنچا دیا چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت عالم انسانیت میں کون سیاہی گھول گھوڑ رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں کے مزداد جو شخصیت ہر نو کے شر اور بدی کا زہر گھولنے کی سب سے بڑھ کر ذمہ دار ہے وہ ابلیس ہی کی ہے جسے مسیحی مذہبی لٹریچر میں لوسیفر کا نام دیا گیا ہے اور جس کے ضمن میں حال ہی میں ولیم گائی کر نے اپنی تحل کا آمیز تعلیف ان دا گیم میں یہ چشم کشا انکشافات کیے ہیں کہ اس نے انسانوں میں اپنی شیطنت کا جال اولاً سوا دو سو برس قبل آرڈر آف داٹی کے ذریعے پھر فری میزونری اور اس طرح کی دوسری تنظیموں کے ذریعے آگے بڑھایا اور بالآخر اب سے سو سال قبل ایلڈرز آف دا زیون کے حوالے کر دیا جنہوں نے پہلے صرف واسپ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کے ذریعے اپنے مقاصد اعلان انیس سو سترہ عیسوی اور قیام اسرائیل انیس سو اڑتالیس عیسوی حاصل کیے لیکن اب پوری عیسائی دنیا کو اپنے فترہ کا نخشیر بنا کر نیو ورلڈ آرڈر کے عنوان سے پورے عرضی پر بے حیائی و فحاشی کفر و معصیت اور شر و شیطنت کے فیصلہ کن غلبے کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ وہ مکرو و مکر اللہ خیر الماکرین سورہ آل عمران آیت نمبر چون کے مصداق آخری فتح حق و صداقت ہی کی ہوگی اور خیر و شر کے مابین ہونے والے اس آخری عظیم مارکے میں جس کا نام بائبل میں ارم گیڈون اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں الملحمت العظما ہے اور جس کی کوئی جھلک علامہ اقبال نے بھی دیکھ لی تھی جب انہوں نے فرمایا تھا کہ دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا اللہ کو مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اس میں بالآخر جا الحق الباطل ان الباطل کا نظہوکا سورہ بنی اسرائیل آیت اکاسی کے مصداق حق ہی غالب آئے گا رحم مادر میں نسل انسانی کے ہر فرد کے ذمے آغاز حیات سے تاج پوشی آدم علیہ السلام تک کے طویل سفر کا خود بینی اعادہ روئے عرضی پر حیات کا آغاز ایک ایسے خوردبینی جرسمے سے ہوا تھا جو صرف ایک خلیے سیل پر مشتمل تھا وہاں سے حیوان انسان ہومو سیپینز تک کا سفر لکھوکھا برس میں طے ہوا لیکن اس کے بعد نسل آدم علیہ السلام میں دوسرے حیوانات کی مانند جو سلسلہ توالد و تناسل جاری ہوا اس کے ذمے میں دوسرے حیوانات سے بالکل جدا گانا اور ممیز مرحلہ وہ آتا ہے جب راہ میں مادر میں پرورش پانے والے ابن آدم کے ہر جنین ایمبریو کی آدم علیہ السلام ہی کی طرح تاج پوشی ہوتی ہے اور اس میں بھی اس کی وہ روح لا کر پھونک دی جاتی ہے جو اس وقت تک مخزن ارواح میں محو خواب تھی قرآن حکیم میں علم جنین ایمبریولوجی کے جو حوالے آئے ہیں انہوں نے واقعہ یہ ہے کہ ماہرین علم جنین کو حیرت زدہ کر کے رکھ دیا ہے اس سلسلے میں کینیڈا کے دو ماہرین علم جنین کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا چنانچہ یونیورسٹی آف ٹورنٹو سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر کیتھ ایل مور جن کی علم جنین پر دو تصانیف اکثر یونیورسٹیوں کے نصاب میں داخل ہیں اور ڈاکٹر رابرٹ ایڈورڈز جو ٹیسٹو بیبی کے ضمن میں شہرت یافتہ ہیں دونوں نے نہایت متحیرانہ انداز میں گواہی دی ہے کہ قرآن حکیم نے رحم مادر میں انسانی جنین کی درجہ بہ درجہ پرورش کی جو نقشہ کشی کی ہے وہ ان معلومات کے ساتھ حیرت ناک حد تک مطابقت رکھتی ہے جو خوردبین کی ایجاد کے بعد حال ہی میں انسان کے علم میں آئی ہے قرآن حکیم میں انسانی جنین کے مدارج کے کے حوالے یوں تو بہت سے مقامات پر آئے ہیں لیکن بلا شبہ ان کے سنان کی حیثیت حاصل ہیں صورت المومنین کی آیات بارہ تا چودہ کو جن میں تخلیق انسانی کو اولن چار بڑے مراحل پر مشتمل قرار دیا گیا جن کو کلمہ سما کے ذریعے ایک دوسرے سے متمیز کیا گیا پھر ان میں سے ایک یعنی تیسرے بڑے مرحلے کو چار چھوٹے مراحل میں تقسیم کر دیا گیا جنہیں ایک دوسرے سے ممیز کیا گیا صرف کلمہ فا کے ذریعے گویا تین آیات میں تین ہی بار سما وارد ہوا اور تین ہی مرتبہ کلمہ فا اس استعمید کے بعد غور فرمائے کہ پہلا بڑا مرحلہ بیان ہوا ان الفاظ میں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن تِين یعنی ہم نے پیدا کیا انسان کو گارے سے کشید شدہ خلاصے سے پھر دوسرا بڑا مرحلہ بیان ہوا یعنی یعنی پھر ہم نے اسے ایک مضبوط جائے قرار یعنی رحم مادر کی محکم فیصل یا دیوار میں ایک بوند کی شکل میں رکھا پھر تیسرے بڑے مرحلے کی تفصیلات آئی جو چار چھوٹے مراحل میں منقسم ہے یعنی ثم خلقنا فخلقنا فخلقنا لحما یعنی پھر ہم نے اس بون کو جوں کی ماند لٹکی ہوئی شکل دے دی پھر اس لٹکی ہوئی شے کو ہم نے گوشت کے ایک چبائے ہوئے لوتڑے کی صورت دے دی پھر ہم نے اس لوتڑے میں ہڈیاں بنا دی اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا اور آخر میں پھر ثم کے فصل کے ذریعے چوتھے اور آخری بڑے مرحلے کا ذکر فرمایا گیا ان الفاظ مبارکہ میں کہ ثم انشأناہ خلقا آخر یعنی اس کے بعد ہم نے اسے ایک اور ہی مخلوق بنا کھڑا کیا اور آخر میں فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین پس بہت ہی بابرکت ہے اللہ جو بہترین تخلیق فرمانے والا ہے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ثم انشأناه خلقا آخر سے مراد کیا ہے اس کے جواب کے لیے اپنے تعقل و تفکر یا تصور و تخیل کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے رجوع کرنا چاہیے اس ہستی کی جانب جس کے فرائض منصبی میں یہ داخل ہے کہ قرآن کے اجمال کی تفصیل اور ابان کی تعین فرمائے بفہوائے وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم سورۃ النحل آیت نمبر 44 فصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم چنانچہ بخاری رحمت اللہ علیہ اور مسلم رحمت اللہ علیہ دونوں نے روایت کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 لیلۃ نطفۃ ثم یکون علقۃ مثل ذلك ثم یکون مضغۃ مثل ذلك ثم یرسل الیہ الملک فینفخ فیه الروح یعنی تم میں سے ہر شخص کی تخلیق اس طور سے ہوتی ہے کہ وہ رحم مادر میں 40 روز تک نطفہ کی صورت میں ہوتا ہے پھر اتنی ہی مدت علقہ کی صورت میں اور پھر اتنی ہی عرصہ مزگاہ کی صورت میں اور پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے گویا یہ کہ ابن آدم کی وہ تاج پوشی جس کے بعد وہ حقیقت آدمی قرار پاتا ہے جبکہ اس سے قبل وہ رحم مادر میں صرف حیوان انسان کی ارتقائی مراحل طے کر رہا تھا اب سوائے اپنے سر کو پیٹنے کے اور کیا کیا جا سکتا ہے اس پر کی جدید علوم سے بے بہرہ اور علم الحیات بایولوجی کی ابجد سے بھی ناواقف علماء ہی نہیں اچھے بھلے جدید تعلیم سے آراستہ و پیراستہ انسان بھی یہاں روح سے مراد زندگی یا جان لے لیں جبکہ علم الحیات کی ابجد سے واقف ہر بچہ بھی جانتا ہے کہ نہ صرف وہ نطفت الامشاد جو رحم مادر میں پرورش پاتا ہے بلکہ والد کی جانب سے آنے والا جرسومہ اور والدہ کا بیضہ اوم جن کے امتزاج سے وہ نطفہ امشاج وجود میں آتا ہے دونوں حیات سے پوری طرح متصف ہوتے ہیں بلکہ والد کی جانب سے آنے والا سپرم تو نہ صرف زندہ بلکہ بھرپور جوش و خروش کے ساتھ متحرک بھی ہوتا ہے نوع انسانی کا ذہنی اور عمرانی ارتقا ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کے جس مقالے کا ذکر اوپر آیا ہے اس میں انہوں نے تخلیق آدم کے بعد سے لے کر اب تک جاری رہنے والے دور کو نظریاتی تصوراتی ارتقاء آئیڈیولوجیکل ایولیوشن کا دور قرار دیا ہے جب ان سطور کے آجز و ناچیز راکم کے نزدیک ارتقاء کے اولین مرحلے یعنی خالص طبیعیاتی اور کیمیاوی ارتقاء اور دوسرے مرحلے یعنی حیاتیاتی ارتقاء کے بعد ارتقاء کے دو مزید مراحل گزر چکے ہیں اور تیسرا اس وقت جاری ہے ان میں سے پہلا مرحلہ راکین کی رائے میں ذہنی ارتقاء یعنی انٹلیکچول ایولیوشن کا تھا جس کا حاصل یہ تھا کہ انسان اس قابل ہو جائے کہ حقیقت الحقائق یعنی ذات حق سبحانہ و تعالی اور عظیم حقائق قونیہ سے غیب میں ہونے اور مادی کائنات کے زندہ میں محبوس ہو جانے کے باوجود کسی غیبی اطلاع یعنی وحی ربانی کے بغیر خود اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں آفاق میں گمشدگی سے ہزار دم سے نکلا ہوں ایک جنبش میں کیسے انداز میں چھلانگ لگا کر نکل آئے اور گویا کل آفاق کو خود اپنے اندر جذب یا گم کرتے ہوئے منزل کی بریاست یزداں بکمن آور اے ہمت مردانہ کا نعرہ لگاتے ہوئے بدیع السماوات والارض اور خالق و مکان کو نہ صرف پہچان لے بلکہ مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند کے جملہ بتانے وہم و گما سے ناتہ توڑ کر بالکل اسی کا ہو کر رہ جائے چنانچہ یہ تھا انسان کے ذہنی و فکری ارتقاء کا وہ مرحلہ اول جس کی تکمیل ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے لگ بھگ پانچ ہزار برس بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت مبارکہ پر جنہوں نے ایسے ماحول میں پیدا ہونے کے باوجود جہاں ہر نوع کے شرک کے ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے چنانچہ بدھ پرستی بھی تھی اور ستارہ پرستی بھی اور سب سے بڑھ کر بادشاہ پرستی بھی اپنے ذاتی غور و فکر کے نتیجے میں واضح رہے کہ صورت الانعام کی آیت چھہتر تھا اٹھہتر کی ایک تعویل یہ بھی ہے یہ فیصلہ کر لیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین آیت نمبر انیاسی یعنی میں نے تو کل قون و مکان اور ہر چہار سو سے منقطع ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا بالکل اسی کا ہو کر رہتے ہوئے اور میں ہرگز اس کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں چنانچہ یہی وہ توحید کامل تھی جو ان کی پوری شخصیت میں سرایت کر گئی تھی جس کی بنا پر وہ ایک جانب خلیل اللہ قرار پائے اللہ ابراہیم خلیلا سورة النساء آیت نمبر 125 تو دوسری جانب اپنے بعد کی پوری نسل انسانی کے امام قرار دیے گئے بفہوائے انی جاعلک للناس امامہ صورت البقرہ آیت نمبر 124 اگرچہ سب جانتے ہیں کہ انہیں اس مقام کے حصول کے لیے اپنی نظری توحید کے عملی ثبوت کے لیے ایک سے ایک بڑھ کر کڑے امتحانات اور یکے بعد دیگرے سخت سے سخت کر آزمائشوں اور ابتلاؤں میں سے گزرنا پڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر اس ذہنی ارتقاء کی تکمیل کے بعد عمرانی ارتقاء یعنی سوشل ایولیوشن کا مرحلہ شروع ہوا جو عبارت ہے اس سے کہ سرمد کے اشار کے مزداق کے ملا گویت کی محمد بالائے آسمان رفت سرمد گویت کے آسمان با محمد درشد صلی اللہ علیہ وسلم وہ توحید جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری شخصیت میں سرایت اور آجناب علیہ السلام کے روئے روے میں حلول کر کے گویا پوری طرح انٹرنلائز ہو گئی تھی جس سے ایک فرد کی حد تک تخلقو بی اخلاق اللہ کا تقاضا بتمام و کمال پورا ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں صداقت اور وفا شعاری اور حلم و تحمل کے جملہ اوصاف عالیہ کا کامل انعکاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں ہو گیا تھا اب وہ ایکسٹرنلائز ہو اور انسانی معاشرے اور اجتماعیت میں سرایت کر کے ایک ایسی ریاست وجود میں لے آئے جس میں ذات حق سبحانہ و تعالی کی حاکمیت مطلقہ اور ربوبیت عامہ پورے طور پر منعقد اور مشہود ہو جائیں اور اس طرح اس کی وہ شان بتمام و کمال ظاہر ہو جو اس کے نامی نامی العدل اور صفت مبارکہ قائمم بالقسط صورت عال عمران اٹھارہ میں بیان ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن حقیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل کے جن تین رسولوں کا ذکر بار بار آیا ہے یعنی حضرت نوح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم کا صرف ایک ہی مرض بیان ہوا ہے یعنی شرک اس لیے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت تک انسانی تمدن اتنا سادہ اور فطرت سے اتنا قریب تھا کہ ابھی جنسی بیرہ روی اور معاشرتی فساد مالی لوٹ خسوٹ اور معاشی استحصال اور سیاسی جبر و استبداد یا مستقبرین اور مستضعفین کی تقسیم ایسے عمرانی تمدنی امراض پیدا ہی نہیں ہوئے تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی سے یہ نظر آتا ہے کہ انسان کی حیات اجتماعی کے ان مفاسد اور امراض خبیصہ کا آغاز ہو جاتا ہے چنانچہ حضرت لوت علیہ السلام اب اس صدوم اور آمورہ کی بستیوں کی جانب جہاں جنسی بے راہ روی سیکچول پرورجن بدترین اور مکروح ترین صورت میں نمودار ہوئی پھر حضرت شعیب علیہ السلام اٹھائے گئے اپنی قوم مدیانیہ مدیان میں جس میں مالی لوٹ خسوٹ کی مختلف صورتوں کا رواج ہو گیا تھا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا بالخصوص فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب جنہوں نے ایک قوم بنی اسرائیل پر جبر و استبداد اور جبر و ظلم کی حد کر دی تھی بفاوائے الفاظ قرآنی ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہ شیعن یستضعف طائفتا منہم یضبہ ابناءہم ویستحیی نساءہم انہو کان من المفسدین سورة القصص آیت نمبر تین ان تینوں جلیل القدر رسولوں کے ذمے میں یہ بات قابل توجہ ہے کہ اس اعتبار سے تو کامیابی تینوں ہی کو حاصل ہو گئی کہ تینوں کے مخالفین و معاندین نیست و نابود کر دیے گئے تاہم ان کی دعوت کو اس پہلو سے کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی کہ ان کی قوموں کی بحثیت مجموعی تقدیر بدل جاتی البتہ یہ کامیابی صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئی کہ انہوں نے مجبور و مخور قوم کو غلامی اور تعذیب سے بالفعل نجات دلا دی اگرچہ یہ سب کچھ ہوا معجزات اور خالص خر کے عادت حوادث و واقعات کے ذریعے لیکن پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے انہی بنی اسرائیل کی طرف اس وقت جبکہ وہ اپنے دینی و اخلاقی زوال کی انتہا کو پہنچ گئے تھے اور ان کی مذہبی سیادت و قیادت خواہ وہ احبار پر مشتمل تھی روحبان پر مذہب کی بدترین پرورجن کے شاہکار کی حیثیت اختیار کر چکی تھی اور آجناب علیہ السلام نے ان کی اس دنیا پرستی کا پردہ چاک کیا جو مذہبیت اور دینداری کے پردے میں ہو رہی تھی اور ان کی حقیقت و روح دین سے دوری اور بے جان رسم پرستی اور خوش قانونی موش گافیوں پر تیز و تن تنقیدیں کی تو ان کے قصر سیادت و پیشوایت میں تو کوئی زور پیدا نہ ہو سکا الٹا انہوں نے آجناب علیہ السلام کو اپنے بس پڑھتے تو سولی پر چڑھا دیا یہ دوسری بات ہے کہ اللہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ نے وما قطل صورت سورة النساء آیت نمبر 157 کی صورت پیدا کر دی اور آجناب علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام رسول معاشرتی معاشی اور سیاسی راہ روی اور بے اعتدالی اور ظلم و تعدی کے خلاف جہاد تو کرتے رہے لیکن انہیں کہیں کوئی عملی کامیابی حاصل نہ ہو سکی واضح رہے کہ حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اول تو رسول نہیں صرف نبی تھے اور ثانین انہوں نے اپنے دور حکومت میں جو عدل و انصاف کی جھلک دکھائی وہ اس حکومت و اقتدار کی بنا پر تھی جو ان کی دعوت و جہاد کے نتیجے میں نہیں بلکہ محض اتفاقی یا حادثاتی انداز میں خالص مذہبی طور پر عطا ہوئی تھی تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھ سو سال بعد ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہیں اقبال نے بجا طور پر آئے کائنات کا معنی دیریاب قرار دیا جس کی تلاش میں قافلہ ہائے رنگوبو کو بہت دور دراز اور طویل سفر طے کرنا پڑا اس لیے کہ ایجاد و ابداع کائنات سے لے کر تخلیق و تصویر تک کے جملہ مراحل تنزل و ارتقاء اور پھر قدر فہدہ صورت العلیٰ نمبر تین کے طویل سفر کی منزل مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارکہ تھی جس نے توحید کو بتمام و کمال ایکسٹرنلائز کر کے شہنشاہ ارض و سماوات اور جملہ مخلوقات کے پالنہار کی حاکمیت مطلقہ اور ربوبیت عام ماہ پر مبنی معاشرہ اور ریاست بالفعل قائم کر دی یعنی زمین پر اللہ کی خلافت کا کامل نظام عملاً قائم کر دیا اور اس طرح نوع انسانی کے عمرانی ارتقاء کا مرحلہ اصولی اعتبار سے پائے تکمیل کو پہنچ گیا واضح رہے کہ اقبال علیہ رحمہ کی اس مصرے کے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے کہ مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے کاروان انسانیت و قافلہ انبیاء و رسول دونوں اپنی آخری معراج کو پہنچ گئے قافلہ انبیاء و رسول اس اعتبار سے کہ ذات حق سبحانہ و تعالی جو خود قائم بالقسط ہے کہ جاری کردہ سلسلہ بیست انبیاء و رسول اور تنزیل کتاب و میزان کا اصل مقصد یعنی الناس بالقسط صورت الحدید آیت نمبر پچیس اب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پورا ہوا اور کاروان انسانیت اس اعتبار سے کہ اس نظام عدل و قسط کے قیام کے لیے جو جد و جہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ خالص انسانی سطح پر سلسلہ اسباب و علل کے حصار میں رہتے ہوئے اور ٹھوس زمین پر قدم و قدم چلتے ہوئے کی جس سے انسانیت کی عظمت آشکارا ہوئی اور علامہ اقبال کی اس شعر کے مزداق جو انہوں نے غالب کی شان میں کہا ہے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی سید و جہد محنت و مشقت اثار و قربانی صبر و مصابرت اور ثبات و استقامت سے یہ حقیقت روشن اور مبہرن ہوئی کہ انسان واقعتاً خالق ارض و سما کی تخلیقہ شاہکار اور حقیقتاً اشرف المخلوقات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قوت و صلاحیت کے اتھا خزانے ودیات کیے ہیں الغرض اصولی اعتبار سے انسانی کامل اور رسول کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پر ایجاد و ابدا تخلیق و تصویہ اور تقدیر و ہدایت کا وہ تفیل سفر شکر صد شکر کی جمع بمنزل رسید کے مصداق اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا جو تنزلات اور ارتقاء کے طویل اور پیش در پیش مراحل سے گزرا تھا اور اب اس کا صرف ایک ضمنی مرحلہ باقی ہے یعنی یہ کہ جو بلند چھلانگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے اور اجتماعیت کو آج سے چودہ سو سال قبل لگوائی تھی وہ خدا را رن بارے دیگر کن کے مزداد دوبارہ لگے اور اس شان سے لگے کہ کل روئے اور پوری عالم انسانیت کو اپنی آگوش رحمت میں لے لے چنانچہ یہی ہے نو انسانی کے عمران ارتقا کی وہ آخری منزل جس کی جانب قافلہ انسانیت خواہی نخواہی کشاں کشاں بڑھ رہا ہے اس حال میں کہ اس کی جھولی میں علم و حکمت اور بالخصوص اعلیٰ سماجی اقدار کی جو بھی خیر موجود ہے وہ فی الحقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خیرات ہے اور اس خیر کی تکمیل کی آرزو کے ضمن میں وہ اس وقت بالکل اسی طرح تلاش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سرگردہ ہیں جیسے اربوں سال قبل قافلے ہائے رنگ و بو نکلے تھے بقول اقبال ہر کجابینی جہان رنگ و بو آنکھ کی خاکش برویت آرزو یا زنور مصطفیٰ اور یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ یہ امر قتع شدنی اور اٹل ہے کہ ارتقاء نو انسانی کی یہ آخری منزل لازمن آ کر رہے گی اور کل روئے اور عالم انسانیت پر وہ نظام عدل و قسط سایہ فگن ہو کر رہے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ کا سب سے بڑا مظہر ہے اس لیے کہ متعدد صحیح اور مستند احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سریع اور واضح پیشن گوئیاں وارد ہوئی ہیں کہ نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا چنانچہ میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے اور سارے مغرب بھی اور سن رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھائے گئے صحیح مسلم انصوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو کل روئے زمین پر نہ کوئی اینٹ گہرے کا بنا ہوا گھر بچے گا نہ اونٹ کے بالوں کے کمبلوں سے بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے خواہ وہ عزت والے کے اعزاز کے ساتھ ہو خواہ کمزور کی مغلوبیت کی بنا پر یعنی یا تو گھر اور خیمے والوں کو اللہ یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ وہ خود اسلام میں داخل ہو جائیں گے یا دوسری صورت میں اللہ انہیں مغلوب فرما دے گا چنانچہ وہ اسلامی ریاست کی تابع داری اختیار کر لیں گے اس پر راوی نے کہا تب وہ بات پوری ہوگی جو فرمان الہی للہ سورة الانفال آیت نمبر انتالیس میں وارد ہوئی ہے مسند احمد ان مقداد الاسود اور خود قرآن حکیم میں وارد شدہ سگرا و کبرا کا منطقی نتیجہ بھی یہی ہے چنانچہ قرآن حکیم میں تین بار تو یہ الفاظ مبارکہ ہو بہو اور جو کہ تم وارد ہوئے کہ ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیبہرہو علی الدین کلی سورت توبہ آیت نمبر 33 سورت الفتح آیت نمبر 28 اور سورت الصف آیت نمبر 9 گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیسد غلب دین حق ہے اور پانچ مرتبہ مختلف الفاظ میں ادا ہوا یہ مضمون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پوری نو انسانی کے لیے ہے جن میں سب سے زیادہ واضح اور صحیح الفاظ یہ ہیں کہ وما ارسلنا کا اللہ کا فتن و بشیرہ صورت الصبا نمبر اٹھائیس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست پوری نو انسانی کے لیے ہوئی تھی لہٰذا منطقی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا مقصد بتمام و کمال اسی وقت پورا ہوگا جب وہ صورت پیدا ہو جائے گی جو متذکرہ بالا حدیث میں بیان کی گئی ہے چنانچہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کی اس نگاہ نے جس کے بارے میں خود ان کا کہنا ہے کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود مستقبل کے پردوں کو چیر کر اس آنے والے دور کی کوئی جھلک دیکھ لی تھی جب یہ فرمایا کہ آسمان ہوگا شہر کے نور سے آئی نہ پوش اور ظلمت رات کی سینیا پا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جبی کھا کے حرم سے آشنا ہو جائے گی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں مہگ حیرت ہوں کہ دنیا کیسے کیا ہو جائے گی شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے البتہ دو باتیں واضح رہنی چاہیے ایک یہ کہ یہ سب کچھ از خود نہیں ہو جائے گا بلکہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کی اسی طرح کی جد و جہد محنت و مشقت عیسر و قربانی صبر و مصابرت صبات و استقلال اور سرفروشی اور جانفشانی سے ہوگا جس کا نقشہ محمد رسول اللہ والذین معاہو کی پاک سیرتوں میں نظر آتا ہے اور دوسری یہ کہ اس خوشگوار اور جان فضا منظر سے قبل موجودہ امت مسلمہ کی پیٹھ پر دین حق کے سوا اور سرات مستقیم سے انحراف کے باعث عذاب الہی کے وہ کوڑے بھی پڑھ کر رہیں گے جن کی خبریں خطب احادیث کے ابواب فتن ملاحم اور اشرات الساعہ اور علامت قیامت میں دی گئی ہیں تاہم اس تعجیب و تاجر کے بعد نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتمام و کمال ظہور و بروز کا دور آ کر رہے گا اور اس کا راستہ نہ ابلی سے لعین اور اس کے شاعطین جنوع انس پر مشتمل لشکر روک سکیں گے نہ یورپ کی مشینیں اور ان کی آسمان سے بات کرنے والی ٹیکنالوجی روک سکے گی اور یہی ارتقاء انسان کی وہ آخری منزل ہوگی جس کے بعد قیامت آ جائے گی اور وہ سلسلہ کون و مکان جو بگ بینگ سے شروع ہو کر آج تک پھیل رہا ہے یوم نتوی السماء کطی سجل للکتب کما بدعنا اول خلق نعیدہ سورة الانبیاء آیت نمبر 104 کے انداز میں لپیٹ اور سمیٹ لیا جائے گا اور اس کے بعد کون جان سکتا ہے کہ کل یوم ہوا فی شان سورة الرحمن آیت نمبر 29 کی شان رکھنے والا الخالق البارئ المصور اس بشکست و رواں شد کی کیفیت کیفیت کے بعد تکوین و تخلیق کی کون سی نئی بساط بچھائے گا ہم یقین کے ساتھ تو صرف یہ جانتے ہیں کہ کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذوالجلال والاکرام سورة الرحمن آیت نمبر 26 تا 27 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین